فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کے باعث اور اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث اور سود جس سے وہ منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث ان میں سے جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک ناک عذاب مہیا کر رکھے ہیں لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اے نبی اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے بڑے اجر عطا فرمائیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے بطور سزا حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ حرمت قدری ہو یعنی مقدرات الہی میں یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی کتاب کو بدل دیں اس میں تحریف کر لیں اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیں صرف اپنے تشدد اور اپنی سخت گیری کی وجہ سے دوسرا یہ کہ حرمت شرعی ہے یعنی نزول تورات سے پہلے جو بعض چیزیں ان پر حلال تھیں تورات کے اترنے کے وقت ان کی بعض بدکاریوں کی وجہ سے وہ حرام قرار دے دی گئیں جیسے فرمان ہے کلو قام کے سر یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ جو اسرائیل یعنی عقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے ماسوہ تمام طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے پھر تورات میں ان پر بعض چیزیں حرام کی گئیں جیسے سورہ انعام میں فرمایا والدین ند و حرم نہ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن دار جانور حرام کر دیا اور گائے بکری کی چربی بھی جو الگ تھلگ ہو ہم نے ان پر حرام قرار دے دی یہ اس لیے کہ یہ باغی طاغی اور مخالف رسول اور اختلاف کرنے والے لوگ تھے بس یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ ان کی ظلم و زیادتی کے باعث خود اللہ کی راہ سے ہٹ کر دوسروں کو اس سے بھٹکانے کے باعث جو ان کی پرانی عادت تھی رسولوں کے دشمن بن جاتے تھے انہیں قتل کر ڈالتے تھے انہیں جھٹلاتے تھے مقابلہ کرتے تھے اور طرح طرح کے ہیلے کر کے سود خوریاں کرتے تھے جو محض حرام تھیں اور بھی جس طرح بن پڑتا لوگوں کے مال مار کھانے کی طاق میں لگے رہتے اور اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ نے یہ کام حرام کیے ہیں جرأت سے انہیں کر گزرتے تھے اس باعث ان پر حلال چیزیں بھی بعض باز ہم نے حرام کر دیں ان کو فار کے لیے دتناک عذاب تیار ہیں لیکن ان میں جو سچے دین والے اور پختہ ان والے ہیں اس جملے کی تفصیل سرعالِ عمران میں گزر چکی ہے اور جو با ایمان ہیں یہ تو قرآن کو اور تمام پہلی کتابوں کو مانتے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں اس سے مراد عبداللہ بن سلام ثعلبہ بن سعید زید ابن سعید اسعید ابن عبید رضی اللہ عنہم ہے جو اسلام میں آ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان چکے تھے آگے کا جملہ والمقیمین الصلاة تمام ائمہ رحمہم اللہ کے قرآن میں اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے مصحف میں اسی طرح ہے لیکن بقول علامہ ابن جریر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے صحیفے میں والمقیمون الصلاح ہے صحیح صحیحت اگلی ہی ہے جن بعض لوگوں نے اسے کتابت کی غلطی بتایا ہے ان کا قول غلط ہے بعض تو کہتے ہیں اس کے نصبی حالت مدح کی وجہ سے ہے جیسے والموفون بعہدہم اذا احد والصابرین اس میں ہے اور کلام عرب میں اور شعروں میں برابر یہ قاعدہ موجود پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں یہ عطف ہے اگلے جملے پر یعنی بما انزل الیک وما انزل من قبل کا پر ہے یعنی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نماز کے قائم کرنے پر بھی ان کا ایمان ہے یعنی اسے واجب و برحق مانتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں یعنی ان کا قرآن پر اور اللہ کی کتابوں پر اور فرشتوں پر ایمان ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو پسند فرماتے ہیں لیکن اس میں تعمل کی ضرورت ہے واللہ اللہ عالم اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یعنی مال کی یا جان کی اور دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں واللہ عالم اور صرف اللہ ہی کو لائق عبادت جانتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی پر بھی یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہر بھلے برے عمل کی جزا سزا اس دن ملے گی یہی لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم یعنی جنت دیں گے